زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے ہے صدا چاند اب دن نبی کے لیے انتفیم کے دامن میں منکر بھی ہیں ہم رہے عشرت دائمی کے لیے عیش کر لو یہاں منکرو چار دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے داغش کے لے چلو قبر میں ہے چراغ لحد ہے چراغ لحد روشنی کے لیے نقش پائے سگانے نبی دیکھیے یہ پتا ہے بہت رہ کے لیے وہ بلاتے ہیں کوئی آواز دے دم میں جا پہنچوں میں حاضری کے لیے اے نسیم صبا ان سے کہہ دے شاہ مسترب ہے گدا حاضری کے لیے جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے جن کے دل میں ہے جلوے تیرے عشق کے چشمہ نور ہے روشنی کے لیے در قادری خلد میں چل دیا در قادری خلد میں چل دیا با ہے ہر قادری کے لیے